یاد کرتے تھے اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور ہاتھوں ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والوں کو کہتے ہو میاں یہ دری تو کھیر دو میاں یہ سامان تو اٹھا دو سمجھا سی اور ہاتھوں ایمان والوں کے ساتھ خوار سو یہ حالت دیکھ کر سو یہ حالت دیکھ کر تب عبرت حاصل کرو تم اے آنکھوں والے ہو کہ اللہ نے ایک کمزور جماعت کے ذریعے ایک طاقتور کو مغلوب کر دیا ولولا ان قطب اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جلا وطن کر دیا نکال دیا اگر نکالنا ان کی تقدیر میں نہ ہوتا تو آج میں تمہیں حکم دے کر ان کو تہ تیک کرواتا قتل کرواتا ان کو اور اگر نہ ہوتی یہ بات لکھ دیا اللہ نے اوپر ان کے جلا وطنی نکل جانا یہاں سے لاجبا البتہ عذاب دیتا ان کو خود دنیا کے اندر دنیا کے اندر کیا عذاب ہے قید قتل کی سزا دیتا ان کو قید قتل کی سزا دیتا ان کو دنیا کے اندر بل ہم فی الآخرات گو قتل سے بچ گئے کیا لکھا ہے گو قتل سے بچ گئے لیکن واسطے ان کی آخرت میں عذاب ہے آگ کا غال کبھی شاق اللہ و رسول حضرت میری طرف دیکھو گے سمجھ لو بات انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے ایک تو مخالفت کی کہ شر کو کفر کرتے ہیں دوسری مخالفت یہ کہ انہوں نے نقض عہد کیا کیا کیا ہے نقض عہد کیا ہے شاقو کے نکل کر باوجہ عدم ایمان و نقض عہد کے باوجہ عدم ایمان اچھا میرے طرف دیکھو کتنی غلط کام کیے دو ایک عدم ایمان اور ایک عدم ایمان کی سزا ان کو ملی نار کیا ملی نار اور آگ اور نقد عہد کی سزا ان کو جلاوت نہیں ملی سمجھ رہے ہو ذالک کا مشارل ہے دونوں چیزیں ہیں جلاوطنی اور نار کچھ سمجھ رہے ہو وہ عذاب النار نہیں کھڑا ہوا پیچھے جلا بھی کھڑا ہوا ہے یہ سزا نار و جلاوطنی یہ سزا وہ لکھا ہے نہیں لکھا یہ سزا نار و جلاوت نہیں کیوں آئے بس اب اب اس بات کہ انہوں نے مخالفتیں کی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کون سی ہے بوجہ عدم ایمان و عدم ایمان کی وجہ سے نار ہے نقد آج کی وجہ سے جلاوت نہیں آئے اور وہ انسان جو مخالفت کرے اللہ پاک کی بس بے شک اللہ سخت سزا والے ہیں طرف دیکھو تھی صحابہ کرام نے ان کی کھجوریں کاٹنا شروع کر دیں اور ان کی کھیت کو آگ لگانا شروع کر دی دوسرے صحابہ کہیں میاں یہ نہ کرو کل کو یہ ہمارے پاس آئیں گی ہمارا نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھ رہے ہو ایک طیفہ صحابہ کا کھجوروں کو کاٹ رہا تھا کھیت کو جلا رہا تھا دوسرا طیفہ کہتا تھا ان کو نہ کاٹو یہ کل کو ہمارے پاس آئیں گی مال غنیمت یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا جنہوں نے کاٹا ہے انہوں نے صحیح کیا جنہوں نے نہیں کاٹا انہوں نے صحیح کیا ہے ماں کتا تم مل لی نتن جواب شبو جل جواب شبو ماں کتا تم مل لی نتن وہ جو کاٹا ہے تم نے مل لی نتن عمدہ کھجور وہ جو کاٹا ہے تم نے عمدہ کھجور ہے کتا تم پر لکھا ہے یا جلا دی ہیں کاٹا ہے یا جلا دی ہیں اور ترک تم وہ چھوڑ دیا تم نے ان کو کائے متن ہال ان کا جو کھڑی ہوئی ہیں اپنے حال میں کائے متن پر لکھا بے حال نہیں لکھا ہوا لکھ لو نا لکھ لو بے حال کائے متن بے حال کھڑی ہوئی اپنے حال پر حالا اصول اپنی جڑوں پر حد سو دونوں باتیں اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہیں اللہ کے حکم اور اس کی دونوں باتیں اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہوئی ہیں سمجھا نا یوخیا والے یوخیا کیا لکھا ہے حضرت لے جو عزل مینا لے جو عزل یہ معطوف علیہ مقدر ہے لے جو عزل ممنینا تاکہ عزت دے اللہ ایمان والوں کو اور تاکہ دلیل کرے ساتھ ہے نہ فرمانوں کو سمجھ رہے ہو اب میری طرف دیکھو ایک بات سمجھا دی اوپر دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو مسلمان جائیں کافروں کے ساتھ اگر لڑائی کیا ہوے باقاعدہ حملہ ہوئے لڑائی ہوئے گھوڑے دوڑے وغیرہ اس کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں مسلمان غالب ہو جائیں اور مال غنیمت ہاتھ آ جائے مال ہاتھ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت کیا کہتے ہیں زمینیں وغیرہ ہاتھ آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اور اگر مسلمان جائیں اور وہ مرعوب ہو جائیں لڑائی نہ ہوئے بغیر لڑائی کے وہ بھاگ جائیں اور اللہ کا فتح ہو جائے اس کو کہتے ہیں مال فیض اس کو کیا کہتے ہیں پھر سمجھ لو اگر لڑنا پڑے اور لڑائی کے نتیجے میں وہ اللہ کا فتح ہو جائے اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آ جائے مال متا ہاتھ آ جائے تو اسے کہتے ہیں مال غنیمت اور اگر بغیر لڑنے بھیجنے کے یوں ہی وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں اور اللہ کا فتح ہو جائے تو اس کا نام کیا ہے مال ہے مال غنیمت کا حکم انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا دسویں پارے کی ابتدا میں والم للہ ولی رسول والے دل قربا کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں کتنے حصے چار حصے تو غانمین مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں ایک حصہ جو ہے پھر اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں کتنے حصے چھ حصے بلکہ چھ ایک اللہ کا ایک رسول کا ایک ذل قربا جتامہ مساکین مسافر کتنے حصے ہو گئے چھ وہ وہاں آئے گا میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ اور مال فہ جو ہے حضرت مال فہ مجاہدین کو نہیں دیا جاتا مالک ہے جو ہے وہ مجاہدین کو بلکہ نبی علیہ السلام اور نبی اسلم کے بعد جو امام ہو جہاد کا وہ مالک ہے مالک سے مراد وہ مختار کل ہے وہ جو مناسب سمجھے اپنے لیے رکھے جو مناسب سمجھے اپنا بیت المال کے اندر جو جو محتاج ہوں میں ان کو دیتا جا رہے سمجھ رہے ہو وہ کسی کی ملک کسی کی ملک ہاں وہ بیت المال میں رکھا جائے گا وہ سمجھو ان کو دیا جائے گا جو لوگ محتاج ہیں خواب اب خواب چار سال بعد دس سال بعد سمجھ یہ بات مال جو ہے وہ کسی کی ملک بعض علماء نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ملک ہے حضرت کی خصوصیت ہے کہ حضرت کی ملک ہے چنانچہ آپ نے مال فیض جو ہے وہ قریشیوں کو بہت بہت دیا تھا اور اپنے لیے بھی رکھتے تھے سارے سال کا خرچہ باقی تقسیم کر دیتے تھے لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ملک بھی نہیں ہے حضرت کو خرچہ لینے کا پورا پورا حق ہے آپ اپنے اپنے گھر کا بال بچوں کا خرچہ لے سکتے ہیں مالک آپ نہیں یہ دیا جائے گا فوکا راج تمام ساتھیوں کو کچھ سمجھ آیا ہے اب کرو مانا پہلے اللہ نے فہ کی مال فہ کی تشریح فرمائی ہے کہ مال فہ وہ ہے جس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی اب کرو مانا وما افا اللہ ہو چل کا ہے تشریح ہے فیب وما افا اللہ اور وہ جو واپس کیا ہے اللہ پاک نے اوپر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من تم ان سے دوڑائے تم نے اس پر من خیلن گھوڑے بلا رکا بن اور نہ سواریاں تم نے نہیں دوڑائے سمجھا سی نہ گھوڑے اور نہ سواریاں کچھ بھی نہیں دوڑائی تم نے ماں افا اللہ کے نیچے تو اس میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوئی نہ سفر کی نہ کتال کی نہ سفر کی سفر کی تکلیف نہیں کہ دو میل فاصلے پر ہے کتاب کی تکلیف بھی نہیں ہوئی کن اللہ لیکن اللہ پاک عادت ہے اللہ پاک کی کہ مسلط کر دیا کرتا ہے اپنے رسولوں کو یہ سلے تو بلکہ بلا قتال جی۔ مسلط کر دیتا ہے بلا کتال اپنے رسولوں کو ابر جس جس کے چاہتا ہے بلّہ ہو کے نیچے جل اللہ اس لیے اللہ پاک ابھر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں اب حضرت مال فی کا مصرف آ رہا ہے کیا آ رہا ہے پہلے تشریح تھی اب اس کا مصرف ہے ما افا اللہ ہو مصارف سے وہ جو واپس کیا اللہ پاک نے اپنے رسول علیہ السلام پر اہل قرا بستی والوں سے قریضہ نذیر فدق خیبر کا ایک جز یہ سارا مال فے ہے فلی اللہ ولی رسول ہے بس اللہ پاک کے لیے اور رسول علیہ السلام اور حضرت کے قریبی رشتے دار اور جتامہ اور مساکین اور مسافر میرے تفصیل کو بات سمجھ لو ابو العالیہ ایک یق ملا ایک کبیر گزشتہ سمجھا تابعین کے اندر العالیہ کہتا ہے کہ اللہ کا حصہ بھی نکالیں گے ہو اللہ کا حصہ بھی بھائی اللہ کا حصہ کہاں خرچ کیا جائے گا وہ کہتا ہے اول کعبے پر خرچ کرو کعبے پر ضرورت نہ ہو تو پھر اس علاقے کے ارد گرد جو مساجد الہیہ ہیں ان پر خرچ کرو سمجھ رہے ہو ابو العالیہ اور کچھ اور تابعین بھی اس کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حصہ بھی بولو صحیح بھائی اللہ کا حصہ کہاں خرچ کریں تو وہ کہتا ہے کعبے پر خرچ کرو اس کے بعد کابے کے بعد پر جو دیگر مساجد و سلاثی کیے ہیں ان پر خرچ کیا جائے لیکن باقی علماء سارے اس طرف ہیں کہ اللہ پاک کا کوئی حصہ نہیں نکالنا اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ صرف تبرکن ہے چاہے تبرکن ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کا کوئی حصہ نہیں نکالنا اچھا نبی علیہ السلام کا حصہ ہے لیکن حضرت کا حصہ حضرت کی وفات کے بعد ختم حضرت کا حصہ حضرت کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ذیل قربا حضرت کے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ حضرت کی زندگی میں حصہ لے سکتے تھے جب حضرت کا حصہ ختم تو ان کا حصہ بدر جائے اولا ختم اب کل تین جیتیں رہ گئی ہیں یتامہ مساکین مسافر بات سمجھ گئی ہے کرو مانا علی اللہ بس صرف اللہ پاک کے لیے اللہ کے لیے اور رسول علیہ السلام اور صاحب کرابت کے حضرت کے حضرت کے کرابت دار بنی ہاشم اور بنی مطلب کیا ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب اور یتامہ اور مساکین اور مسافر تاکہ نہ ہوئے تقسیم درمیان اگنیا کے تم سے یہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ غنی لوگ نہ دولت کو لے جائیں سمجھا وہ مجاہدین جو مال غنیمت سے بھی لیتے ہیں یہاں بھی لے لیں بلکہ ان کا الگ حصہ ہے اور یہ جو مال ہے یہ صرف ان کے لیے ہے تاکہ نہ ہوئے تقسیم درمیان اگنیا کے تم سے وہ ماں آتا گم اصول فوج نے جی کیا لکھا ہے اور وہ جو دے میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس لے لو تم اس کو اور وہ جو منع کریں تمہیں اس سے تو بس رک جاؤ تم بتق اللہ نسخ تعمیل چل ہے اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے ان اللہ نسخہ تقوا بے شک اللہ سخت سزا والے ہیں للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم اب حضرت ابھی فرمایا کہ مال ہے کس کو ملے گا یتامہ مساکین اور مسافروں کو اب اللہ پاک خاص طور پر تین گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں کتنی گروہوں کا تین گروہ جو حقدار ہیں اس کے مال فیجے نمبر اول مہاجرین نمبر دو انصار نمبر تین ان کے تابے دار جو بعد میں آنے والے ہیں سمجھا اب ذرا سمجھنی ہے آیت اوپر حاشیہ پڑھو اب تعلیم عقیدہ فضائل فلاسہ مہاجرین تعلیم عقیدہ تعلیم عقیدہ فضائل فلاسہ مہاجرین مہاجرین کے تین فضائل کی اللہ پاک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ان تین فضائل کا ان کے حق میں تم عقیدہ رکھو ہاں اب پر ہو پہلا نمبر چاہے پہلا نمبر جان مال وطن صرف رضائے الہی کی خاطر قربان کیا جی، جان مال وطن صرف رضا الہی کی خاطر قربان کیا للفقراء المہاجرین تخفیف بادت تعمیم لکھا ہے جی، جی۔ اولا لکھا ہے آپ کرو مانا واسطے فقیروں کے وہ جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ دینا اخرجو مندی آرم فضیلت اولا مہاجرین وہ لوگ جو نکالے گئے جبرن و ظلمن جبرن خود نہیں نکلے بلکہ جبرن ظلمن نکالے گئے ہیں نکالے گئے من آرہم اپنے گھروں سے ام اور اپنے مالوں سے جب تب وجہ ہجرت لکھائے وجہ ہجرت لکھائے اور لکھا گا اسی ہجرت میں طلب کرتے ہیں وہ فضل اللہ پاک کا محض سمجھا سی فضل اللہ پاک کا اور رضوانہ اور اس کی رضا مندی اللہ ہی کی رضا کے وہ طالب ہیں فضل کے نیچل کا نہ کوئی دنیاوی غرض نہ کوئی دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے بس صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہے سمجھ رہے ہو وجن فرون برسول دوسری صفت آ گئی اب حاشیہ پڑھو دوسری صفت کیا ہے ان کی سیرت صرف نصرت اللہ ور رسول ہے ان کی سیرت فقط نصرت اللہ ور رسول ہے اور ان کی کوئی صفت نہیں ہے اور امداد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الا کا الا نمبر تین آ گیا ہاشیہ پر دیکھو ہاشیہ حاشیہ پر کیا لکھا ہر کام میں سچے یعنی واجب القتدا ہیں ہر کام میں سچے یعنی ہاں ہر کام میں سچے ہیں یعنی واجب ال ہے ان کو اپنا مقتدا بناؤ کیوں لکھا ہے کونو مع قین وہ ہاشی بھر اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو یہ بھی بڑے سچے ہیں ہاں اور کیا لکھا الاح کا یہ لوگ وہی ہیں سچے ایمان میں کس بات میں ایمان میں اللہ کیا کہتا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق خدا کی رضا کے طالب تھے یا حکومت کے طالب تھے کس کے طالب تھے خمینی بئیمان نے لکھا ہے اسرار اس کی کتاب ہے اس کے اندر لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر جو تھے یہ منافق تھے یہ چمٹے ہوئے تھے حضرت کے ساتھ حکومت کے لیے اور کہتا ہے کہ اگر ان کو یقین ہو جاتا کہ کسی اور طریقے پر ہمیں حکومت ملے گی نبی علیہ السلام کے بعد تو یہ وہی طریقہ بھی ضرور اختیار کرتے نعوذ باللہ من ذالب آگے سنو ایک بیمان علیہ یوم الدین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میری حکومت آ گئی مکہ مدینے پر تو سب سے پہلے میں ان دو منافقوں کو نکالوں گا ابو بکر اور عمر کو آگے سنو کہتا ہے علایات بلا نقل کفر کفر نہ باشد کہتا ہے میں ان دو منافقوں کو نکال کر ان کو ننگا کر کے پھانسی لگاؤں گا یہ کون لکھتا ہے خدانی نے لکھا ہے ہاں اندازہ فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی تم نے سنا ہے یا نہیں سنا تو یہ لانتی بئیمان جب مرا تھا تو اس کا جنازہ ننگا ہو گیا تھا سنا ہے ہاں اس کا جنازہ اٹھا کر جا رہے تھے نا جی تو پھر اس کے جو مقتدی تھے بےمان اس کے عاشق لانت عاشق لانتی لانتی سمجھا تو وہ جو ہے وہ اس کے جنازے کا کفن جو ہے اس کو ہاتھ لگانے لگے کفن کو پکڑنے لگے پکڑتے پکڑتے اس کی لاش نیچے گر گئی ننگا ہو گیا یہ نہیں پتا تمہیں اس بات کا ننگا ہو گیا ہیلی کاپٹر آیا پھر اس کی لاش کو اس نے اٹھایا سمجھا سی ہاں اللہ نے نالک کو خبیص کو دنیا کے اندر ننگا کر دیا سمجھا <clears throat> اب دیکھو ایک واقعہ سنا دوں تمہیں مجھے یاد آ گیا ہے تاریخ ابن اثاکر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کا نام ہمدویا تھا یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا نام اس قسم کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا عاشق ہو گیا تو اس کے پیچھے بڑا پریشان پھرتا تھا سرگردان لیکن لڑکے کی میرے ساتھ محبت نہ ہوگی اس کی محبت ایک اور آدمی کے ساتھ ہو گئی آخر مجھے غیرت آئی ماں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا قتل کر کے میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے بھاگا بھاگا بغداد پہنچا عراق عراق بغداد اور ایک علاقے میں گیا وہاں میں نے مکان کرے پر لیا میں وہاں رہا کرتا تھا اکیلا بالکل میرے ساتھ مکان تھا بوڑھے کا بوڑھے کا مکان تھا تو وہ رات کا وقت جب ہوئے تو وہاں سے مختلف قسم کی آوازیں آویں میں حیران ہوں کہ یہ کیا آوازیں ہیں میں تو پریشان تھا قاتل تھا نا چھپا ہوا تھا جاگتا تھا تو میں نے ایسے کیا کہ بازار سے کوئی سوراخ نکالنے والی چیز لی آر وغیرہ تو میں نے اپنی دیوار کو دن کو تھوڑا تھوڑا سوراخ نکالا میں نے کہا رات کو یہاں سے دیکھوں گا کہ یہ کیا تماشا ہے رات جب ہوئی تو میں نے وہاں سے فراق سے آنکھ لگائی بوڑھا بئیمان جو ہے اس کے ہواری ہیں دو تین ان کو کہتا ہے ابو بکر کو لے آؤ تو وہ ایک مجسمہ ہے بت بنا ہوا ہے اس کا نام ابو بکر انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو لے آئے پھر وہ خطاب کرتا ہے کہتا ہے تو ابو بکر ہے تو نے آل رسول پر ظلم کیا ان کو میراث نہیں دیا تو نے سید النساء فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کو پریشان کیا رلایا تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا پھر تلوار مار کر اس کی گردن اتار دیتا ہے پھر کہتا ہے عمر کو لے آؤ اس طرح حضرت عمر کو بھی خطاب کرتا ہے پھر اس کو قتل کرتا ہے پھر کہتا ہے عثمان کو لے آؤ عثمان کو بھی اس طرح خطاب کرتا ہے پھر اس کو بھی تلوار سے قتل کر دیتا ہے پھر کہتا ہے علی کو لے آؤ حضرت علی کا ایک مجسمہ لے آتے ہیں کہتا ہے تو علی ہے تو تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں مشکل کشا ہوں ابو بکر نے جب فاطمہ پر ظلم کیا تھا تو اس وقت کہاں تھا تو نے چونا بی بی فاطمہ کا ساتھ دیا چنا حضرت علی کو بھی تلوار مار کے قتل کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بکواس کرتا ہے کئی میں دیکھتا رہا میرا خون کھولنے لگ گیا میں نے کہا میں ہوں تو قاتل ایک آدمی کو قتل کیا میں اس کو بھی قتل کروں گا ممکن ہے میں اس کا بدلہ وہ دے دوں اس قتل کے بدلے اللہ پاک مجھے اس اس کے قتل کرنے سے راضی ہو جائے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس کو قتل کروں گا بازار گیا میں نے خنجر بنوایا بڑا عمدہ اب میں تھا تو تارتا رہا کہ کس وقت یہ بےمان بوڑھا جو ہے یہ اکیلا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد یہ جو ہے یہ اکیلا ہوتا ہے خیر جب مغرب کے بعد کچھ اندھیرا ہوا میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا یہ آیا باہر نکلا دیکھ لیا مجھے پہچان لیا کہ ہم سایا میں نے کہا یار مجھے پیاس لگی ہے میرے گھر پانی نہیں ہے پانی مجھے پلا اس نے کہا ہاں، میں پلاتا ہوں وہ اندر گیا پانی لینے کے لیے جو وہ اندر جانے لگا میں نے پیچھے سے اس کو خنجر کا وار کیا گردن پر اور اس کو وہیں مار دیا اس کے گھر کے اندر مار کر میں وہاں سے ہر یا پھر رو بھاگا وہاں سے اب میں وہاں سے بھاگا میں میں نے کہا کہاں جاؤں آخر میرے دل میں بات آئی کہ میں اسی لڑکے کے والدین کے پاس جاتا ہوں والدین کے پاس جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ بابا میں نے تمہارے لڑکے کو قتل کیا تھا میں معافی چاہتا ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں میرے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں مجھے پھانسی لگوائیں قتل کریں کس میں بس ٹھیک ہے میں بری ہو جاؤں گناہ تو میرا ختم ہو جائے میں جو وہاں گیا حلب کے اندر وہ رہتے تھے حلب میں پہنچا تو وہ آدمی جو ہے وہ بازار میں مجھے تلاش کر رہا ہے میں جو گیا میں نے جا کر اس کو دیکھا تو وہ آ کر فوراً مجھے بغل گیر ہو گیا مجھے ملا کہنے لگا میں تو تجھے تلاش کر رہا تھا بڑا مجھے بوسے دیتا ہے پیار کرتا ہے مجھے کہا میرے گھر چلو میں تو پہلے ہی سے تیار تھا کہ مجھے یہ قتل کرے گا تو میں تیار ہوں میں چلا گیا اس کے ساتھ گھر گیا تو اس کی بیوی پہلے ہمارا انتظار کر رہی تھی خیر انہوں نے مجھے بٹھایا اتنا میرا اکرام کیا عزت کی میری مجھے یہ چیز کھلا رہے ہیں پھل دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کیوں میری عزت کر رہے ہیں میں نے ان کو کہا میاں بیٹھو میری بات تو سنو انہوں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا میں تو تمہیں تلاش کر رہا تھا کئی دنوں سے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ میں تلاش اس لیے کر رہا تھا کہ تمہارے بیٹے کا قاتل میں ہوں میں نے تمہارے بیٹے کو اس طرح غیرت میں قتل کیا تھا اب میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ تم مجھے معاف کرو تمہاری مرضی کی سانس لے لو تمہاری مرضی بوڑھے نے اور بوڑھیا نے کہا کہ ہم تو تجھے تلاش کر رہے تھے بھائی کیوں تلاش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تین دن ہو گئے مسلسل ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی اور مرتدہ حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمدوجا کو معاف کر دو اس کو کیا کر دو یہ تمہارے بیٹے کا قاتل ہے تم اس کو معاف کر دو اب ہم حیران ہیں کہ ہم تجھے کہاں سے تلاش کریں یہ تو اللہ نے تجھے ہمیں دے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا یہ تیرا گناہ جو ہے تو جہاں چاہے پھر جہاں رہے تیری مرضی کہیں اور جائے تیری مرضی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر فلاں علاقے میں جہاد ہو رہا تھا کفار کے ساتھ وہ وہیں چلا گیا جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھا سے حیران ہو جاتے آدمی اللہ پاک کی حکمت ہے ہوئے ہوئے اللہ اکبر اس طرح کے عجیب عجیب واقعات ہیں اور بھی یہ لوگ وہی ہیں سچے کیا ہیں یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان کے اندر بس یہ تین فضائل آ گئے کن کے مہاجرین کے اب بلدین تب پر حضرت ہاشیہ پڑھو اب ہاشیہ پہلے پڑھ لو تعلیم عقیدہ فضائل ثلاثہ انصار تعلیم عقیدہ فضائل ثلاثہ انصار انصار کے فضائل کا جو ہے یہ ذکر ہے سمجھ رہے ہو اچھا سی میری طرف دیکھو حضرت حضرت وطن کا غرور ہوتا ہے قدرتی بات ہے ایک مسافر ہے نا بیچارہ مسافر ڈرتا پھرتا رہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ لڑوں جھگڑوں میرا نہ کوئی واقف ہے نہ بھائی نہ قوم نہ دینا اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بڑا تکڑا ہوتا ہے گیدڑ جو ہے نا گیدڑ وہ بھی اپنے گھر میں تکڑا ہوتا ہے ایسے ہے نہیں ہے انصار جو تھے مدینہ ان کا گھر تھا مدینہ کیا تھا نبی علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو مہاجرین کو سنبھالو انصار نے مہاجرین کو سنبھال لیا ایک ایک انصاری ایک ایک دو دو مہاجرین کو لے گیا سمجھا نا صحیح لے گئے اور ان کی خدمت کر رہے ہیں نہ وطن کا غرور ہے نہ گھر کا غرور ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضرت کی تعلیم نے ایسا اثر کیا کہ انصار آ بیٹھے انصار نے کہا نبی علیہ السلام کو حضرت ہماری جتنی جائیدادیں ہیں تقسیم کر دو آدھی ہمیں اور آدھی کس کو دے دو مہاجرین کو دے دو بیویاں قربان کر دیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی السلام نے میری ملاقات کرا دی حضرت صادب نے ربی کے ساتھ میں اس کے گھر رہنے لگ گیا صادب نے ربی نے کہا کہ میاں میری دو بیویاں ہیں تو دیکھ جو تجھے پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس کے ساتھ شادی کر لے تو سن رہے ہو ملا خیال کرنا اچھا تم بھی موجودی سے متاثر ہو جاؤ کو تاریخ نے یہ لکھا ہے تاریخ نے یہ لکھا ہے سن لو بات بیٹیاں بھی لوگ قربان کرتے ہیں بہنیں بھی لوگ قربان کرتے ہیں مائیں بھی قربان کرتے ہیں انسان اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرتا ہے نہیں کرتا بہن کا نکاح کرتا ہے نہیں کرتا ماں بیوہ ہوتی ہے اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن بیوی آج تک کسی نے قربان نہیں کی بیوی قربان کی ہے تو محمد الرسول اللہ کے شاگردو نے ہاں بیوی کوئی قربان نہیں کرتا ماں قربان کرتے ہیں بیٹی قربان کرتے ہیں بہن قربان کرتے ہیں لیکن بیوی کس نے قربان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے قربان کی ہے بیوی پر غیرت ہوتی ہے انسان کو لیکن صحابہ نے وہ بھی قربان کر دی اب دیکھو ولدین تب دار دارا ولیمان قبل پہلے ترجمہ کر لو پھر فضیلت پڑھیں گے پھر منتب کریں گے یہ پہلی فضیلت ہے انصار کی یہ جماعت دوم کا ذکر ہے دوم انصار کا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی ہے دار الحجرت میں ادار کا لام اقدام مضافلے کے ہجرت لکھا ہوا ہے ہاں سبا فی دار الحجرت وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی ہے دار الحجرت کے اندر ول ایمانا یہ اللہ تو آتبن و مان بار دن کے قبیلے سے ہے المان سے پہلے اخلاصو مقدر ہے حسفالو یا اخلاصو یا جو بھی کرو اور حاصل کیا انہوں نے ایمان کو اور من قبل ہم پہلے ان مہاجرین کے آنے سے مہاجرین ابھی نہیں آئے تھے مدینے میں کہ انصار نے پہلے ایمان قبول کر لیا ایسا ہے نا یہاں آ کر حضرت نبی اسلام نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی کہ پہلے آپ کے نمائندے چلے گئے تھے انہوں نے وہاں دعوت دی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا خلاصہ یہ کہ المان کا فیل مقدر ہے حد سالو مانا کر رہا ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی دار الحجرت کے اندر اور حاصل کیا انہوں نے ایمان کو پہلے ان مہاجرین کے سمجھ رہے ہو المان کا فیل کیا ہے کیا ہے اور اللہ مانور شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کرو بلکہ المانہ کا عطف ڈالو ادارہ پر کس پر کیا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی ہے دار الحجرت میں اور ایمان میں اور اور میری طرف دیکھو اوپر دیکھو انسان کا گھر ہوتا ہے انسان گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے گھر اس کو ہر چہار طرف سے محیط ہوتا ہے اب یہاں کمرے میں ہم بیٹھے ہیں نا جی مسجد ہمیں محیط ہے نہیں ہے فرمایا جس طرح مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے گھر بنایا مدینہ ان کو محیط ہے ایمان کے اندر وہ بیٹھ گئے ایمان ان کو محیط ہے ایمان کے اندر بیٹھ گئے اور ایمان ان کو چاہے محیط ہے جنہوں نے جگہ پکڑی ہے دار الحجرت میں اور ایمان میں دار الحجرت میں اور ایمان میں ایمان ان کو محیط ہے وہ سن رہے ہو یہ کیا تھا ولدین تب پر لکھا ہوا تھا حاشے پر حاشے پر پہلی صفت ان کی ایمان لانے سے دیر اچھا نمبر دو پڑھ لو ہاشیا پڑھ لو نمبر دو حب الہی و نبوی کا ایسا غلبہ کہ اللہ و رسول کے شیدائیوں یعنی مہاجرین کے پکے عاشق و شیدائی ہیں اللہ کے جو عاشق ہیں یعنی مہاجرین ان کے یہ انصار کیا ہیں شیدائی ہیں جو ہبونا یہ نمبر دو میں دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر آئے ہیں طرف ان کے جو لوگ مہاجر بن کر آئے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی چاہے دوستی ہے یہ مہاجرین کے پکے عاشق ہیں یہ لوگ وجو سرون اعلی انفوس یہ تیسری صفت ہے اور یہ سمرائے محبت ہے کیا ہے سمرائے محبت ہے اوپر حاشیہ دیکھ لو باوجہ تزکیہ نفوس کے حسد و بخل سے دور حتیٰ کے مہاجرین کے حاجات کے مقابلہ میں اپنی حاجات بھلا دیتے ہیں اپنی حاجات صاحب فلاح دارین صاحب فلاح دارین دارین کی فلاح والے کامیاب لوگ ہیں سمجھ رہے ہو کرو مانا اور سرون اعلیٰ انفوتم اور مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو نہیں لکھا ہوا مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو الا انفوسم اپنی جانوں پر اپنی جانوں پر اور اگرچہ ہو گئے ساتھ ان کے محتاجی خود محتاجی نہ ہوں میں پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں حضرت طلحہ انصاری کا واقعہ سنایا ہوں نبی علیہ السلام کے مہمان آئے رات کو گھر میں ان کے بچوں کا کھانا تھا بیوی کو کہا مہمانوں کو دیں گے خود چپ کر کے سو جائیں گے یاد ہے نہیں ہے آپ کو ضرورت تھی لیکن مہمانوں کو فضیلت دی مقدم رکھا تو سن رہے ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی سب ان کا نام مجھے بھول رہا یاد نہیں رہا ان کو کسی آدمی نے بکری کا ایک سر ہدیے میں دیا بکری کا سر تو کاٹا جاتا ہے نا گوشت بھی تھوڑا سا نکلتا ہے مغز بھی نکلتا ہے سالن تو بن جاتا ہے نا جی مغز دیا اور وہ بیچارہ محتاج تھا بچے اس کے بوکھے بیٹھے تھے اب جب اس کے بعد رات کو شاطن آیا اس نے کہا یار فلانا ذرا بندہ فلانا جو آدمی ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے مجھ سے وہ گیا اس نے اس کو صدقے میں دے دیا اس کو جو دیا اس نے کہا یار میں تو پکاؤں لیکن فلانا بندہ جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس نے جا کر اس کو دے دیا اس نے کہا کہ یار فلانے بندے کو زیادہ ضرورت ہے اس نے جا کر اس کو دے دیا کرتے کرتے سات آدمیوں میں اس سر نے چکر لگایا پھر اسی کے پاس آ گیا سمجھا نا سی اللہ نے فرمایا سرونا اللہ انفسم بلوکانہ بہم خساسا اگرچہ وہ خود محتاج کیوں نہیں ہوتے بوکھے کیوں نہیں ہوتے لیکن وہ دوسروں کو پسند کرتے ہیں سمجھا وہ مینگو کا شوہ نفس ہی اور وہ انسان جو بچا لیا گیا لالچ اپنے نفس سے تو یہ لوگ وہی ہیں کامیاب اللہ مجاللہ میں حضرت ایک ہے شوہ اور ایک ہے بخل ایک ہے شوہ اور ایک ہے بخل شوہ مبدا ہے بخل نتیجہ ہے شوہ مانا لالچ دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے تو بخل پیدا ہوتا ہے دوسرے کو دینے کو دل نہیں کرتا سمجھ رہے ہو شو جو ہے لالچ جو ہے یہ مبدا ہے بخل اس کا کیا ہے نتیجہ ہے لکھا ہے حاشیے پر کہیں حالت زمیمہ نفسانی سمجھا یعنی لالچ پھر اس سے بخل پیدا ہوتا ہے یعنی نہ دے رہے یعنی دینا کرو مانا سی بل جا سوم لکھا ہے تیسرا گیا اور وہ لوگ جو آئے بعد ان کے بعد ان مہاجرین و انصار کے آئے کس طرح بعد آئے اسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں اسلام میں یا ہجرت میں یا پیدا بعد میں ہوئے یا پیدا تو پہلے ہوئے اسلام بعد میں قبول کیا یہ اسلام بھی پہلے قبول کیا لیکن ہجرت بعد میں کی ان سے بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار صفت اول جماعت سالے سا صفت اول تیسری جماعت کی پہلی صفت وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے پروردگار بخش دے تو ہمیں معاف کر تو ہمیں والے اخواننا نمبر دوم دوسری صفت اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے نچل کا یعنی سلف کے معتقد ہیں شیوں کی طرح نہیں مودودیوں کی طرح نہیں جو سلف کے معتقد نہیں بلکہ یہ کیا ہے سلف کے موتقد ہیں وہ جو سبقونا مقدم ہو گئے ہم سے ساتھ ایمان کے جنہوں نے ایمان پہلے قبول کیا سبقونا بل گئے علت دعا بل گئے ہاں ہم ان کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ایمان قبول کر گئے ان کا ایمان ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا ہے ان کی وجہ سے ہم مومن ہوئے ہیں ساتھ ایمان کے ولا تجال تیسری صفت ہے دعا ہے اور نہ کر تو ہمارے دلوں کے اندر غلن کینا اور بغض ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان لایا ایمان والوں کے بارے میں بغض نہ رکھ نیچے ہے یعنی معاصرین سے بغض نہیں رکھتے جی۔ یعنی معاصرین سے بوگ نہیں رکھتے ان کو اپنے ہم زمانوں سے بوگ نہیں آئے اور نہ کر بیچ ہمارے دلوں کے بغض ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ربنا اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑی شفقتیں فرمانے والا رحیم ان بڑا مہربان ہے اس لیے ہماری دعا قبول فرما اس لیے ہماری دعا قبول فرما امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنو بات جو آدمی صحابہ کا منکر ہے گالیاں دیتا ہے وہ مال فے کا مستحق نہیں ہے وہ مال فے کا مستحق کیوں اللہ نے فرمایا مال فے کا مستحق یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں جب وہ لوگ جو ان کے بعد آئے لیکن مہاجرین و انصار کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ مستحق ہیں معلوم ہوا جو مہاجرین و انصار کے لیے دعا نہیں مانگتے وہ مال فیض کے مستحق وہ سن رہے ہو خبردار یہ صورت ختم کر لے میں جلدی دیر ہی نہیں لگے گی الم نا فکو اب یہ طیف ہے چہارم کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ہاں دیکھو جی اللہ پاک نے منافقین کو الگ ذکر فرمایا ہے منافقین کو الگ ذکر کر کے بتا دیا کہ مہاجرین و انصار منافق وہ سن رہے ہو اچھا علم تر الدینہ حضرت یہ یہ حصہ سورت کا پہلے نازل ہوا تھا پہلا حصہ سورت کا بعد میں نازل ہوا واقعہ بنو نذیر کے بعد اس لیے اس میں ذکر تھا ہو الدی اخراج الدینہ کا فلوق اور علم الم تارینافکو والا حصہ جو ہے یہ واقع بنو نذیر سے پہلے نازل ہوا اس لیے اس کے اندر مستقبل کا معنی ہے ایا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جنہوں نے نفاق کیا یا پورا کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اور وہی بات جو میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے تھے تم نہ نکلو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ دینا کا فاروق تشریح جی او بولو بولو اس لیے اخوان وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے لائن اخرج جو تم پہلا وعدہ کر رہے ہیں اور ولہ مقدر قسمی آئے قسم بخدا البتہ اگر نکالے گئے تم نکل گئے جبرن وطن سے جبران بلا نخرو جنا البتہ ضرور نکلیں گے ہم بھی اپنے وطن سے محکم تمہارے ساتھ بلان ہوتی ہو جملہ تاکیدیا ہے مقبل کی تاکید ہے اور نہیں اطاعت کریں گے ہم تمہارے معاملہ میں فیکم کا منع تمہارے معاملہ میں کسی ایک کی آبادن کبھی بھی وہ ان کو چل تم چل چلکا ہے اور اگر لڑے گئے تم تو البتہ ضرور مدد کریں گے ہم تمہاری اللہ جیشد پیشین گوئی اول اجمالی اللہ پاک پہلی پیشین کو اجمالی دے رہے ہیں تفصیل آگے آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ ج اور اللہ پاک بھی شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ بےمان البتہ جھوٹے ہیں لا ان اخرے جو اب تفصیل آ گئی ہے اور لکھا ہے جہاں بھی واللہ ہے قسم بخدا البتہ اگر نکالے گئے وہ اہل کتاب او بنو نذیر اگر نکالے گئے لا یخرجون ماؤ نہیں نکلیں گے یہ منافق بےمان ساتھ ان کے یخرجون کا مرجع منافق ہیں نہیں نکلیں گے یہ منافق بےمان ان کے نمبر دو اور البتہ اگر لڑے گئے لڑے گئے وہ کون یہودی اہل کتاب بنو نذیر تو نہیں مدد کریں گے یہ منافق ان کی یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے والا ان نہ نمبر تین لکھا ہے جی۔ نمبر تین لکھا ہے نہیں لکھا جی۔ اور تو کہو با فرض محال اور البتہ اگر فرض محال مدد کریں گے یہ منافق ان کی کیا مانا یعنی لڑائی میں شریک ہوئے یعنی لڑائی میں شریک ہوئے تو البتہ پھیر جائیں گے یہ پیٹھوں کو بھاگ جائیں گے یہ اس کے بعد نہیں مدد کیے جائیں گے یہ یہود کسی ایک کی طرف سے یہ یہود کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا لن تم اشد الرحبتن حضرت یہ علت ہے اے اعلانات چاہے لین اخرجو اخرجولا یخرجونا ہوں ایک ولین و لین کو دو ولین لین نثر ول ادبار یہ کتنی ہوگا تین ان تینوں اعلانات کی علت ہے علت یہ ہے کہ اے مومنو تمہارا روب ہے ان کے دلوں کے اندر اس لیے وہ تمہارے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے تم اشد البتہ تم زیادہ سخت و ادروے ڈر کے سمجھا روب کے فی ہیں بیچ دلوں ان منافقین کے من اللہ اللہ پاک سے اللہ سے ان کے دلوں کے اندر تمہارا خوف اور روب زیادہ ہے ظال کا علت ہے کیا وجہ کے بندے کا خوف زیادہ ہے یہ اس لیے کہ بس بہ بس باس بے شک یہ قوم ہے لاجف کہ نہیں سمجھتے عظمت خدا بندی کو نہیں سمجھتے عظمت خدا بندی کو ان کے دلوں کے اندر خدا کی عظمت نہیں آئے کیوں باوجہ شرک و کفر کے باوجہ یہ بندوں سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے لاجوقات لو پیشین گوئی خانی یا پہلی پیش گوئی گزری ہے اوپر بلّہ ہو جشد و ان لفا اب یہ دوسری پیش گوئی ہے اور نیچے بار ہے جانی یعنی الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار وہ تو نہیں لڑ سکتے تمہارے ساتھ جمیان سب مل کر بھی سب مل کر بھی نہیں لڑ سکتے اللہ فی قرم محفانہ دل مگر بیچ بستیوں کے وہ بستیاں جو محفوظ کر دی گئی ہیں خندق وغیرہ کے ذریعہ کس کے ذریعے خندق وغیرہ باہر سے خندق کھدے ہوئے ہیں بستی اندر محفوظ ہے تو اس میں بیٹھ کر رہ سکتے ہیں ورنہ ظاہر ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں افغانستان اور عراق میں یہی ہوا نہیں ہوا ہاں سامنے آ کر نہیں اب بےمان کہتے ہیں لانتی کہتے ہیں پاکستان فوج بھیجے فلانا فوج بھیجے ہاں جی؟ چھپ چھپ کر لڑتے اوپر سے بم گراتے سیما سامنے بےمان نہیں آتے آؤ نا سامنے پھر تمہارا پتہ چلے سمجھا کہیں نہیں لڑ سکتے تمہارے ساتھ سب مل کر بھی مگر بیچ بستیوں کے جو محفوظ کر دی گئی ہیں او ورا جدر جو پیچھے دیواروں کے یا دیواروں کے پیچھے اوٹ میں بیٹھ کر لڑیں گے سمجھا ایسے سامنے نہیں آ سکتے بسم بین ہوں شدید خیال کرو ہائے ہائے پر لڑائی ان کی ان کے درمیان بڑی سخت ہوتی ہے لڑائی ان کی ان کے درمیان ہاں نیچے لکھا عبارت اے لے سہادا لے اے لے سہادا یعنی تمہارے ساتھ جو نہیں لڑ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں نہ بڑے طاقتور آپس میں جب لڑتے ہیں تو بڑا زیادہ لڑتے ہیں اصل وجہ ایک اور ہے سمجھا کہ لڑائی ان کی اپنے درمیان بڑی سخت ہوتی ہے تاہ سب اوم یہ کیا ہے دفعہ شبو ہے اللہ فرماتے گمان کرتا ہے تو ان کو ظاہر میں اوم پر لکھا ہے ظاہر میں گمان کرتا ہے کہ ان کو ظاہر میں جمیان متفق حالانکہ دلیں ان کی شتا مختلف ہیں ان کی دلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ برطانیہ فرانس جرمنی امریکہ الحمد اللہ یوم الدین اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے جو اوپر اوپر سے ملے ہوئے اندر سے ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں وہ تو گمان کرتا کو ظاہر میں کٹھے اور دلیں ان کی مختلف ہیں بوجہ اختلاف عقائد کے یہ لکھا ہوا بس صحیح ہے نہ لکھا رہے بہتر ہے ان کی دلیں مختلف ہیں ظال کا بے نو ملت ہے یہ کیوں بس ہمیں بس بات کر کے بے شک یہ قوم ہے جو نہیں عقل رکھتے نہیں سمجھتے دین صحیح کو نہیں سمجھتے دین صحیح کو صحیح دین کو نہیں سمجھتے اس لیے آپس میں اختلاف ہیں صحیح دین کو سمجھ لینے تو دین ایک بن جائے دین کیا ہو جائے اور متفق ہو جائیں سمجھا نا سی نہیں سمجھتے دین صحیح کو کا اصل دینا کیا لکھا ہے ہم اے بنو نذیر حضرت یہود بنی کین کا یہ تین قبیلے تھے بنو نذیر بنو کین کا بنو قریضہ بنو قریضہ کا واقعہ احزاب میں آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے بنو نذیر کا پڑھ رہے ہیں بنو کین کا ان سے پہلے ہوا کہ بدر کی لڑائی میں ان ظالموں نے آدھی کی حالانکہ ان کا معاہدہ تھا ان کا بھی انہوں نے کفار کا ساتھ دیا تو بدر کی لڑائی کے بعد حضرت نے ارادہ کیا کہ ان سب کو قتل کر دوں عبداللہ ابن بھائی نے آ کر منت سماجت کی اور ان کی جان بخشی ہوئی فرمایا یہ بےمان نکل جائیں یہاں سے بس بیٹھے نا یہاں اللہ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے آدھی کی تھی شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا ان کو دلیل کیا تھا وہ دلیل ہوئے تھے یہ بھی ایسے ہوئے ہیں حال ان بنو نذیر کا ماسالو ہم کیا لکھا ہے حال ان کا یعنی بنو نذیر کا مثل حال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب بالکل قریب ہی یعنی بنو کا ان کا مراد ہے سمجھا ذاکو وبالا امر لکھا ہے سمرا دنیا ویا کیا لکھا ہے اور لکھا ہوگا دنیا میں چکھا انہوں نے دنیا میں بھی سزا اپنے کام کی بلحم سمرا اخرویا اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا دردناک کا ماسالی شیطان اب یہاں بھی ماسال و ہم مقدر ہے کیا مقدر ہے اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی مثال شیطان کی ہے شیطان بےمان انسان کو کہتے ہیں گناہ کر جب اللہ پاک عذاب دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا کیا اسی طرح مجھے عبداللہ ابن ابئی والوں نے بنو نذیر کو کہا کہ کرو کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب ان کا محاصرہ ہوا تو یہ ساتھ ہی نہ دیا انہوں نے کا مسال شیطان نے ماسال ہم حال ان منافع ان کا حال ان منافع ان کا مثل حال شیطان کے ہے جب کہ اول تو کہتا ہے انسان کو کفر کر ہوں فلم کا فارا پر کہ کفر کرتا ہے اور ببال کفر میں مبتلا ہوتا ہے اور خاص دنیا میں یا کہیں بھی تو کہنے لگتا ہے ہندی الحمد للہ بالکم کرو مانا کالا کہتا ہے کس بم من ہو وریا ان جلال من ہو ورنہ شیطان تو خدا سے نہیں ڈرتا نا کہنے لگتا بے شک میں بری ہوں تو اس لیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے فکانا آخر سمرا تب ہوا نتیجہ ان دونوں کا شیطان کا بھی انسان کا بھی لیکن ایک بوجہ جلال کے ثانی بوجہ زلال کے شیطان زلال کی وجہ سے انسان زلال کی وجہ سے کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے اور جی یہ بدلہ ظالمین کا یا جو لدین آمن برائے منافقین و تخویف اخروی ہے سمجھا سی اور اوپر یہ عبارت ہے جب تم نے انجام نا فرمانی سن لیا جب تم نے تو آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اتق اللہ اصول فوج نمبر اول ڈرو تم اللہ پاک سے کس بات میں طاعت میں کس میں طاعت میں خدا سے ڈرو ول تنظر نفسن اور چاہیے دیکھ بھال لیوے ہر نفس کے ماں قدمت وہ ذخیرہ عقائد حقہ و اعمال صالحہ کا ماں سے مراد وہ ذخیرہ عقائد حقہ امال صالحہ کا جو آگے بھیجتا ہے کل کے لیے کل کے لیے جو آگے بھیج رہا ہے اس کی اچھی طرح پڑتال کر لیو دیکھ بھال لیو کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں بت اللہ نمبر دوم ہے کیا نمبر دوم ہے اصول فوج نمبر دوم ہے اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے ڈرو تم اللہ پاک سے کس میں سہیے میں گناہوں کو ترک کرو ان اللہ علت ہے اس لیے کہ بے شک اللہ پاک خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے سمجھ رہے ہو اب میں نے جو مانا کیا نا پہلے اتق اللہ پر لکھا ہے تو میں اور دوسرے اتق اللہ پر کیا لکھا ہے اب تکرار ختم ہو گیا ورنہ بظاہر سوال آتا ہے کہ یہ تکرار ہے دو دفعہ کیوں آیا جواب آ گیا کہ پہلا اتق اللہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے اور دوسرے سے مراد ہیں کرو مانا ولا تکون کل دینا یہ زجر ہے اور یہ نمونہ تغافل کا بیان ہے اور نہ ہو وہ تو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ پاک کو اللہ کو بھلا دیا نس اللہ اللہ پاک کو بھلا دیا نسیان چل سمرائے طریقہ تو اس کی یہ سزا ہوئی کہ بس بھلوا دیا ان کو اللہ نے انفوسا ہوں ان کے اپنے نفس اور ان کی جانیں بھی بھلوا دی یعنی ان کی سمجھ چھین لی یعنی ان کی چھین ہے الا ایک حمل فاسقون کمرہ یہ لوگ وہ یہ بڑے نا فرمان لاجستی اصحب اصحاب النار و اصحاب الجنہ علت اتق اللہ ولا کلین نس اللہ خدا سے ڈرو اور خدا کو بھولنے والوں کی طرح کیوں اس لیے کہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہے اس لیے تم جنت والے بنو لا جستوی علت ہے نہیں برابر اصحاب النار آگ والے سمجھا اللہ دینا نس اللہ اللہ دینا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا وہ اصحاب الجنت اور جنت والے جنت والے کون ہیں اللہ دینا اتق اللہ اصحاب الجنا اصحاب الجنا پر چل کر سمرا اہل جنا سمرا اور لکھو گا بلکہ بلکہ اصحاب الجنا وہی ہی ہیں کامیاب ہونے والے اللہ جالنا میں جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں لہذا تمہیں اہل جنت سے بننا چاہیے لہذا تمہیں جس کا راہ قرآن کریم ہے جس کا راہ لو انزلنا حاضل قرآن جبل اب ربط لگ گیا لو انزلنا کا مقبل کے ساتھ کیا لگ گیا ورنہ ظاہر میں اشکال ہے کہ پیچھے جنت جہنم کا ذکر آگے لو انزلنا حاضل قرآن کیا ربط ہے جواب آ گیا کہ جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں تم جنت والے بنو جنت والے کا راستہ کون سا ہے قرآن والا لو اندنا قرآن سمجھ رہے ہو لو نہ بل گئے عظمت ذریعہ جنت عظمت جنت کا جو ذریعہ ہے یعنی قرآن اس کی عظمت کا بیان ہے اگر اتارے ہم اس قرآن پاک کو حالات پہاڑ پر جی پہاڑ کتنی مضبوط ہوتا ہے اس پر ہم اس کو اتار دیں اور اس کو شاوانی مادے سے خالی کر کے صرف عقل دے دیں تو پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ بھی قرآن کی عدمت سے ریزا ریزا ہو جائے گا ہاں اور اس کو شاہوانی مادہ سے خالی کر کے صرف فہم کا صرف فہم کا نہیں لکھا ہوا خالی کر کے آگے لکھ لو صرف فہم کا مادہ رکھتے صرف فہم کا صرف فہم کا مادہ رکھتے تو البتہ دیکھتا تو اس پہاڑ کو خاش ان دبنے والا خاشن کا منع نیچے نیچے دب جانے والا متفدیان پھٹ جانے والا من خشیت اللہ سباب خوشو و تفد و تصدع جائے اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا و تلکل و حکمت بیان امسلا حکمت بیان ہم اور جو مثالیں امثال پر لکھا ہے مضامین عجیبہ چل ہے اور یہ مضامین عجیبہ بیان کرتے ہم اس کو لوگوں کے نفے کے لیے تاکہ وہ جو تفکر نہ غور و فکر کریں سمجھ رہے ہو والد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا لاہوری کے بھی شاگرد ہیں سمجھ رہے ہو فرماتے تھے کہ لاہوری رحمہ اللہ کی یہ عادت تھی وہ طریقہ تھا کہ وہ جلالین پڑھے ہوئے کو داخل کرتے تھے نیچے والے طالب علم کو داخل نہیں کرتے تھے نمبر دو وہ ایک سو طالب علم کو داخل کرتے تھے زیادہ کا داخلہ نہیں ہوتا تھا اصل میں دار العم دیوبند سے پڑھ کر طالب علم آتے تھے نا لاہور سمجھا تھے لاہور اترتے تھے تو پھر لاہور میں دور و تفصیل شروع ہو جاتا تھا رمضان المبارک میں رمضان شوال ذلقادا کے پانچ چھ دن جو ہے وہ دور تفسیر ہوا کرتا تھا زمانے کی بات ہے سمجھا سنگھ پاکستان نہیں بنا تھا ابھی تک ہندوستان تھا پھر آپ کا طریقہ تھا کہ وہ ساتھی یوں بٹھاتے تھے وہ دیوار کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھتے تھے اور پھر گھڑی دے کر لے کر بیٹھتے تھے کہ پانچ منٹ میں میں نے سب کا امتحان لینا ہے سمجھا والے سے فرماتے تھے ہمارے ساتھ ایک پٹھان بیٹھتا تھا سمجھا حضرت جب اس کے بعد تو بتا ایسے کرتا حضرت آگے چلے جاتے ہیں تو لاہوری رحمہ اللہ جو تھے نا لاہوری رحمہ اللہ کا والد فوت ہو گیا مولانا عبید اللہ سندھی نے پھر ان کی والدہ کے ساتھ شادی کی تھی حضرت لاہوری کی والدہ کے ساتھ اور حضرت لاہوری کی پرورش کی ہے پھر مولانا سندھی رحمہ اللہ نے تو پڑھایا بھی ہے پروجنی دیا اس لیے لاہوری کا مولا سندھی کی طرف پڑھاتے تھے سمجھا تو والد صاحب پر جو وہ صورتیں بھی بیان کرتے ہیں فرماتے تھے کہ مولانا لاہوری فرماتے تھے کہ مجھے سندھی صاحب فرماتے کہ کی تفسیر بیان کر میں تفسیر کرتا جو مفسری نے لکھی ہے فرماتے یہ تفسیر نہیں ہے اس کا کا تفسیر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو جب ہم امریکہ اور روس اس زمانے میں تو روم اور فارس تھے نا تھے اللہ فرماتے ہیں کہ روم اور فارس کی حکومتیں جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں جب ہم ان پر قرآن کو ڈالیں گے تو وہ بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پاش پاش ہو جائیں گے چنانچہ صاحب ہے کرام جنہوں نے قرآن پر عمل کیا انہوں نے فارس اور روم کو فتح کیا نہیں کیا فرماتے تھے ایک وقت آئے گا کہ روس اور امریکہ بھی اس قرآن کی برکت سے ختم کیا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ الدیلا اللہ اب حضرت عظمت کلام کے بعد اب عظمت متکلم کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے یہ ربط لگ گیا معاپن کے ساتھ ورنہ قرآن کا ذکر ہے اچانک پھر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا پہلے عظمت کلام کا ذکر ہے اب عظمت متکلم کا ذکر ہے وہی اللہ بوزا سے پاک ہے جو نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرے نظر نیاز ثواف مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے مشکل کشا حاجت روا حاضر نادر عالم الغیب دستگیر غوث اعظم کوئی نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات بات عالم الغیب عالم الغیب پر ہوا لکھا ہے ہوا عالم الغیب وہی اللہ ہی ہے جاننے والا غیب کا چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا میرے طرف یہ سمجھ لو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے غیب جانتا ہے غیب ہمارے لحاظ سے ہے کس کے لحاظ سے ورنہ اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز غیب اللہ کے لحاظ سے سب چیز آیا ہے سمجھنے کی ظاہر ہے ہم سے جو چیزیں غائب ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے رحمان ہو وہی ہی ہے رحمان ساری بڑی رحمتیں کرنے والا وہی ہی ہے رحیم چھوٹی رحمتیں کرنے والا ہو اللہ الدی پھر تکرار آ گیا تاکید کے لیے وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات المالے کو جو بادشاہ ہے چاہے جس طرح بادشاہ فیصلے کرتا ہے اللہ پاک بادشاہ ہے عزت کے ذلت کے بیماری کے تندرستی کے خوشی اور غمی کے حلال حرام پاک پلی جید نہ جید تقوینی تشریح سارے حکم چلا رہا ہے آپ بادشاہ ہے القدوس ہو پاک ہے سب ایبو سے زمانہ ماضی و حاضر میں زمانہ ہے ماضی و حاضر کے اندر تمام ایبو سے پاک ہے السلام السلام منا صحیح سلامت ہے بے عیب ہے زمانہ استقبال میں زمانہ استقبال میں القدوس کا تعلق زمانہ ماضی اور حاضر سے ہے السلام کا تعلق زمانہ استقبال کے ساتھ ہے القدوس پاک ہے سب عیبوں سے زمانہ ماضی و حاضر میں السلام و سلامتیوں والا ہے صحیح سلامت اور بے عیب ہے زمانہ استقبال میں المومنو المومنو خیال کرو امن امان دینے والا ہے مخاوف سے سے مخاوف سے کیا مطلب ہے مخاوف سے امن دینے والا ہے یعنی مصیبت کو آنے نہیں دیتا یعنی مصیبت کو جو مصیبت آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے خیال کرو المومن و امان دینے والا یعنی آفت کو آنے نہیں دیتا روک دیتا ہے المحمن پناہ میں لے آنے والا المحمن نگاہ بانی کرنے والا نگاہ بانی کرنے والا پناہ میں لے آنے والا یعنی آئی ہوئی آفت کو روک لیتا ہے ہٹا دیتا ہے العزیز ہو غالب ہے الجبار ہو الجبار کا معنی تو تم نے یاد کیا ہوا ہے جباریت سے ہے یہاں معنی اور ہے خرابی کا درست کر دینے والا خرابی کا درست کر دینے والا جبر نقصان نہیں پڑتے فکا کے اندر ہمیشہ جبر نقصان جہاں بھی ایسے خرابی کا درست کر دینے والا المتکبر ہو بڑی عظمت والا المتکبر ہو بڑی عظمت والا سبحان اللہ ہم ہے اللہ پاک ان ہستیوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں سمجھا اللہ الخالق کو وہی اللہ کو ذات پاک ہے جو پیدا کرنے والا ہے البار ہو ٹھیک ٹھیک بنانے والا جی کیا مانا ٹھیک ٹھیک بنانے والا یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا بیان القرآن کا معنی ہے ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا المسبیرو صورتیں بنانے والا المصور صورتیں بنانے والا لہ الاسماء الحسن صرف اسی کے لیے ہے نام اچھے اچھے مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب دستگیر غوث اعظم یہ نام کس کے ہیں اللہ پاک کے نام ہیں جو سب لہو پاکیاں بیان کرتی رہتی ہیں اس کے لیے کالن جہالن صبح پڑے ہو تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور وہ زمینوں کے اندر